اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند پیدا کیے سب کسی نہ کسی مدار میں تیر رہے ہیں